ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا ولا تتخذوا منهم وليا نصيرا وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی طرح تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ بس تم لوگ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں اگر نہ کریں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ بناؤ گزشتہ آیت میں مذکور منافقین کی یہاں مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی طرح تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ اور کفر و گمراہی میں ان کے برابر ہو جاؤ اس لیے تم انہیں دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں دار الکفر سے ہجرت کر جائیں اور تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں ان کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرو کیونکہ دارالقفر چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا اس لیے انہیں گرفتار کرو اور ہل و حرم جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ